محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤں اور بہنوں یہ سورت البقرہ کی آیت کا ایک حصہ ٹکڑا پڑھا گیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقول فلنا کے حسنا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا معاہدہ لیا ہے توحید کا ہاں، رسالت کا ایمان بالآخرت کا اور اقامت شرح زکات کا ان تمام فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا اور حکم دیا کیا جیسے تم پر نماز پڑھنا ضروری ہے زکات دینا ضروری ہے توفیق پر قائم رہنا ضروری ہے ماں باپ کی فرما برداری جیسے تم پر ضروری ہے ویسے ایک بڑی ضروری چیز کیا ہے وقول حسنا ہمیشہ لوگوں کو اچھی بات لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو لوگوں کو بتاؤ تو اچھی بات بتاؤ لوگوں سے باتیں کرو تو اچھی باتیں کرو اچھی بات ہو و ثواب کی ہو جائز اور مباح ہو اور میٹھی ہو دل دکھانے والی دل خراش آنا اور تنگ کی باتیں نہیں ہونا چاہیے وقوع سے حسنا اس کو کہا گئے قول الحسن قول حسن کا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسلام کے اندر صحیح کی روایت ابو شرح القداری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسمت انسان کو بہت غور کرنے کی چیز ہے کوئی زبان سے بات ادا کرنے کے پہلے پہلے اس پر غور فکر کر لینا بہت ضروری ہے دوستو ایسا نہیں کہ منہ میں جو آئے وہ کہہ دیا جائے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو حلال ہو یا آرام ہو فساد کی ہو یا بگاڑ کی نہیں من کان مین کم امر بلاہ ول آخر کان مین کم امر بل ولوم فلو کئی بہو من کان مین کمی امر بل ولوم آخر فلو خوشی علا جاری او کما کارا ہے اللہ کے رسول نے کتنی بڑی نصیحت کیا فرمایا تین باتوں کی نصیحت کیا من کان امین امین و یوم آخر میں سے جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اللہ تعالیٰ کے آداب پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر اللہ رب العالمین کا خوف جس کے دل میں ہو وہ یوم آخر اور جو اس بات پر ایمان یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ آمد کے دن حشر کے میدان میں رب العالمین کے سامنے ہمیں اسے حساب دینا ہے اگر کوئی بات ہم کر رہے ہیں تو یقین اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے یہ ہم نے صحیح کہا یا غلط کام کی بات کی یا بیکار اس قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ آخر یہ بات تم نے کیوں کیا اللہ اکبر نبی علیہ السلام کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کا نام سنا ہوگا یہ احساس ہمارے دلوں میں ہو میرے بھائی اللہ کے رسول ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا حوالہ دے کر کے امت کو تین باتوں کی نصیحت کی کیوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن ساتھ فرمایا عبداللہ کتنے اونچے مرتبے کے صحابی عبداللہ بن مسعود کتنا اونچا مقام و مرتبہ لیکن اللہ نے فرمایا عبداللہ اگر تم کہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے ایسے زمین میں لکیریں کھینچ رہے تھے اللہ یہ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لکڑی مل گئی تو ایسے لکیریں کھینچتے رہتے ہیں اللہ سے نے فرمایا عبد اللہ یاد رکھنا اگر تم کہیں ایسے بیٹھے بیٹھے لکیریں کھینچ رہے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھ گئے تیرا کیا مقصد تھا صرف یہی انسان بات سوچ لے ہاں، سوچ لیں تو ڈھائی ڈھائی گھنٹے جو فلمیں دیکھا سب بھول جائے گا انسان عبد عبداللہ اگر کہیں بیٹھے بیٹھے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا تو اس کے مطابق بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرا کیا تم عبداللہ اس سے تمہارا کیا مقصد تھا کیوں ایسے کر رہا تھا آپ نے ساتھ رمایا من کا نا میرے دلا تم کمے سے جو اس کا ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو تین باتوں کا خیال رکھے نمبر ایک یا کل خیرت اور اللہ نے جو زبان دی ہے اس زبان سے بات کرے تو اچھی کرے اگر اچھی بات نہیں کر تو خاموش رہے کتنی بڑی بات یا من کان من کم یو کرو بلّہ رہا مل آخر یہ زبان ہے اس لیے کہ جو چاہو بکتے رہو کیوں یہاں ایک فرشتہ بیٹھا ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے رب العالمین کیا فرماتے ہیں ما من قول مین رقی تمہارے زبان سے جو کچھ بھی نکل گیا اچھا کا اچھا یا برا ضائع نہیں گیا ما یل شیرو مین کوری ان لال رقی تمہارے زبان سے جو کچھ بھی نکل گیا اچھا برا ضائع نہیں گیا لگئی رقیب ان حقیب چڑ من کاتبین نے اس کو تمہارے نام اعمال میں نوٹ کر دیا تم بھول جاؤ گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال کھول کے رکھ دے گا اور کیا فرمائے گا اقرا کتاب کا کفا دینست مالی حسیبہ یہ اپنا نام اعمال پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد خود تیرا فیصلہ تم خود کر لے گا کہ کس کا تم مستحق ہے تو میرے بھائی کے زبان کا بڑا مسئلہ رہا ہے اللہ نے اللہ سے فرماتے ہیں من کا نا من تم عمرہ آخر فل یا خیرن تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر وہ بات کرے تو اچھی بات کرے اور اگر اچھی باتیں نہیں کر سکتا تو پل اور لئے چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے خاموش رہے کیوں اللہ رسول میرے ساتھ ہمارا من سامات جو خاموش رہا وہ تو نجات کامیاب ہو گیا وہ نجات پا گیا عذاب قبر سے بھی عذاب نار دونوں سے نجات پا گیا تو انسان من سامات نجات جو انسان خاموشی اختیار کی آپ نے آگے ساتھ فرمایا ومن کا دوسری چیز ومن کا نمین کمی امن بلّہ بل یوم آخر ہے سی حسن انا چاہیے تم میں سے جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ ہاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے فل حسن علا ہی رہی تو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرے پڑوسیوں کا دل نہ دکھائے ان کے ساتھ برائی نہ کرے ان کے ساتھ بھلائی کرے نمبر تین امن کان کو بھی امیر بلّہ آخر حسن فی تم میں سے جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر فیو کریم دے کہ اس کے ہاں اگر مہمان آ جائے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی عزت کرے اور اس کی میزبانی کرے مہمان نواز بن جائے میرے بھائی بات چل رہی تھی زبان پر اسی کے لیے ماپر ساتھ روایا اگر کونو نمنا سے حسنا اے لوگ بات کرو تو اچھی باتیں کرو اگر تم اچھی باتیں نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو اور اچھی بات کہنے میں سب سے زیادہ خیال میرے بھائیوں اپنے والدین کا رکھنا چاہیے اپنے والدین کا سب سے زیادہ خیال کس کا ہونا چاہیے والدین کا ہر ایک سے باتیں اچھی کرو اچھی باتیں کرو زبان میٹھی استعمال کرو جائز و شریعت کے مطابق باتیں کرو دل رکھنے والی حوصلہ افزائی اور اچھی باتیں کرو اور ان میں سب سے پہلے مقدم سب سے پہلا فریدہ کیا ہے جن کے ساتھ اپنی اچھی زبان استعمال کرو وہ والدین ہیں رب نے قرآن پاک وقبارت وقبارت اسرا بک و قبارت سور اس و کبا رب بوکال کی رہا سنا تک لہما اس بلا کن ہر ہونا وکلا قدن کریما رب العالمین نے والدین کے ساتھ خوش خصوصیت سے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خصوصی طور پر پانچ باتوں کا حکم دیا ان بات پانچ باتوں کا خیال رکھنا ہے ان میں ایک بات کیا ہے دوستوں وکل نہ ہما کریما ہمیشہ بات کرنا ماں باپ سے گفتگو کرنا وقل لہما کولن کریما عزت والی بات کرنا جس میں باپ کا ادب ہو ماں باپ کے دل کو خوش کرنے والی باتیں ہوں ایسی باتیں کرنا ماں باپ کو جھڑکی نہیں دے گا جھڑکیاں نہیں دینا سنجیا بات نہیں کرنا دل دکھانے والے سرما پہنچانے والی بات ماں باپ سے نہیں کرنا وقل کلن کریما عزت والی بات جس بات کو سن کر کے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے ماں باپ کے ایسی ہمت رہے ایسی باتیں کرنا کبھی ماں باپ کے ساتھ سخت کلامی بد کلامی بدتمیزی کی باتیں نہیں کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے کہ ماں باپ سے باتیں کرنے میں ترخا اختیار کیا جائے ہم پر فرق قرار دیا گیا ہے کہ ہمیشہ ماں باپ سے بات کریں تو عزت افزائی والی بات کریں وہ باتیں کریں اس انداز میں اس گفتگو کریں ایسے جملے استعمال کریں جس میں ماں باپ کا ادب اور احترام اور تقریب و تعلیم باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو چیزیں سے فرمائے آج بڑا مسئلہ ہے ماں کو کھڑکیاں دے دینا ماں کو ڈانٹ دینا وہ بھی خاص طور سے شادی ہو جانے کے بعد تو ماں باپ اگر ماں باپ کو اگر تم نے باپ کو بیوی کے سامنے بھی اگر چھپرا دیا تو سمجھو اس سے بڑا صدمہ ماں باپ کو نہیں ہوتا میرے بھائیو ماں باپ کا بڑا خیال رکھو اسی طرح سے نبی علیہ طرح کے سامنے خاص تاکید کی ہے قول حسن کی ادا حضر تم المرینا پکور خیرن آپ نے ساتھ مارا جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ کسی پریشان حال کی پرس پرسان حال کے لیے جاؤ کسی مصیبت جگہ کے پاس جاؤ تو اللہ رسول نے ساتھ نمایا وہاں قول حسن کا بڑا خیال رکھنا حاضر تم المیتا جب میت کی عادت کے لیے جاؤ پریشان حال کی پریشانی میں سال حال کے لیے جاؤ کسی مصیبت دادا کے پاس ملنے کے لیے جاؤ اور ڈاکٹر نے فرمایا خاص طور سے اچھی بات کرنا مقصرت کی باتیں کرنا رحمت کی کرنا حوصلہ افزائی کی کرنا اس کے صحت کے کرنا اب ایسا نہیں کہ بھائی بس کیا بتائیں صبر کریں اس بیماری میں جو مبتلا ہوا ہو تو موت سے بچتا ہی نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ایسے نہیں بلکہ الحمد للہ ہاں، اللہ تعالیٰ مفرت کرے اس آپ کے اس گناہ کو کفارے سروب آپ بنا دے ہاں، آپ حوصلہ افزائی کی باتیں تو بہت بڑا اللہ کے نے فرمایا کا کے سامنے جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اگر تم نے مسجد کے لیے رحمت کی مفرت کی صحت اور آفیت کی دعا کر دیا تو پتا نہیں کتنے فرشتوں نے تمہاری دعا پر آمین کر دیا ممکن ہے تمہاری دعاؤں سے زیادہ فرشتوں کی آمین میں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے اور اگر تم نے وہ کوئی غلط بات کہی ہے تو اس پر فرشتوں نے آمین کر دیا تو کتنا نقصان اور خطرہ ہوا کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ ہمیں بھائیوں کور حسن کا خیال رکھنا چاہیے گھر میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے میں بیٹھنے میں ساتھیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ کور حسن کا خیال رکھا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توسیع نتی فرمائیے الحمد للہ وقفا وسلام رفا اماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سوچو یہی ایک حدیث اگر یاد رکھیں تو اپنی زبان سے اچھی بات کرنے کا کرنے ہی کی انسان کوشش کرے گا کبھی گندی بات نہیں کہے گا آن فرمایا اب ضرور سدا کرتی الکلم اے لوگوں اچھی بات یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صدقے کا اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے آپ اپنے دیش سے اپنا مال نکالیں کسی غریب کو صدقہ کریں اس سے بھی افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے تو اچھی بات کہیں گے اللہ اکبر افضل کا الکلحمت کے بعد سب سے بہترین سب کا اچھی زبان استعمال کرنا اچھا جملہ استعمال کرنا اس کو سب کا کیوں کرا دیا گیا ذرا سوچیں کسی گریب کسی مسکین کسی محتاج کو جو پیسے کا حاجت مند ہو آپ نے اس کو صدقہ دے دیا تو پھر دیکھو کتنا دل خوش ہو جاتا ہے صدقہ وہ ہے جس سے انسان کا دل خوش ہو جائے آپ نے کسی انسان کو اچھی بات مسکراتے ہی ہوئے چہرے تھے اچھی گفتگو کر لیا تو ممکن ہے کہ مال کے سچے سے زیادہ اس کا دل آپ کی زبان سے ہو جائے اس لیے اب جب اس کا تھی الکلے مت بہترین جملے استعمال کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں صدقے کا جو ثواب دیا کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو دوستو ہمارے معاشرے میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان اولاد اور والدین کے درمیان شیخ اور لیبر کے درمیان پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان اگر دیکھا جائے تو اس کی ابتدا اصل میں بدزبانی سے ہوتی ہے اور سب کے پیچھے شیطان کام کرتا ہے سب کے پیچھے شیطان کام کرتا ہے اسی لیے رب العالمی نے سورت اسرا کے اندر ساتھ ہمایا وکل عبادی یقول التی احسن ان شیطان بینہم ان شیتان کران لسان مبینا اللہ اکبر اللہ رب العالمی اپنے نبی کو حکم دے رہے وکل عبادی یقول التی احسن اے نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دیں ہمیشہ قول حسن استعمال کریں اپنی زبان سے بات کریں تو اچھی بات کہیں اور حسن کو ان شیطان شیتان ہوں شیطان لڑائی ڈالتا ہے تو انسان کی غلط زبان استعمال کرا کر سارا وواد شیتان ہمارے درمیان لڑائی ڈالنے کے لیے فوڈ ڈالنے کے لیے سب سے بڑا ہر جو استعمال کرتا ہے دوستوں بد زبانی کلے پے بادی یا کن لے پند بند ہو ان شیطان کان ابھی انسان ادو کو مکینا اے نبی ان اپنے امتیوں سے کہہ دیں میرے بندوں سے کہہ دیں ہمیشہ زبان اچھی استعمال کریں کیوں شیطان اسی زبان کے ذریعے لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے لڑائی ڈالتا ہے بگاڑ پیدا کرتا ہے آپ اگر کبھی میاں بیوی کے لڑائی کو لے لیں تو اللہ ان میں اکثر لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے بیوی کو شکایت شوہر کی بدزبانی سے اور شوہر کی شکایت کی بدزبانی جواب دے دیں گے یہی سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ لڑائی لگانے میں تو مزہ آتا ہے کسی کے درمیان تو میاں بیوی کے درمیان کو گھر اجڑ جاتا ہے تو خاندان میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے نہ اولاد ہے بے راہ جاتی ہے اور ضلالت اور گمراہی آوارا نکل جاتی ہے اسی لیے ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی لڑانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ بیان فرماتے ہیں لڑائی کا سب سے بڑا سبب کیا ان شیفان نہ ہو ان اور کان انسان اسی لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو اللہ اتنی قدر صحابی حضرت معاذ ابن چبھر کوئی معمولی صاحب نے محاذ نے جبل اللہ رسول نے ان کو وصیت کے بڑی وصیت ہیں اس میں ایک وسیعت یہ بھی کی آپ نے فرمایا اپنے دیکھو یہ تمہاری توحید ہے یہ تمہاری فرض نماز ہے یہ تمہارا تمہاری زکات یہ تمہارا حج یہ تمہارا جہاد ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ تمہاری تحجد کی نماز ہے یہ تمہارے نسلی روبے ہیں یہ نسلی عہد اور عمریں ہیں یہ تمہاری تلاوت قرآن یہ فرائض ہیں اور یہ نوازن ہیں توحید سے لے کر کے آپ نے تحجد گزاری تک کا تذکرہ کیا پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ اکبر معاذ ہر کالا ملا کلی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ساری تمہاری توحید تمہارا ایمان تمہارا عکیلے تو ہی اور تمہاری یہ نماز روزے حج کا فرائض و نوافذ یہ قیامت کے دن کب تمہارے کام آئیں گے بتاؤ اللہ کیوں وارڈ میں جب نے کیا سوال کیا تھا اللہ سے وہ عمل بتائے جس سے ہم سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں آپ نے پورے عمل کو بیان کیا فرمائے سارے تمہارے فرائد و نوافل عقائد اور آماد توحید اور ایمان و عمل یہ ساری تب تمہارے کام آئے کی آمد کے لیے بتاؤ تب تمہیں نجات ملے گی ضرور بتایا آپ اپنی زبان مبارک کو نکالے اور اس پر انگلی کر کے فرما کچھ رہی ہے اگر چاہتے ہو تمہاری توحید سے لے کر کے تحجد کی نماز تک تمہیں قیامت کے دن جنت میں داخل کرائے جہنم سے بچائے تو کا نشان اپنی زبان کی حفاظت کرو اتنا کہنا تھا ہم سارے لوگ کھڑے ہو گئے یا رسول بیمانہ تھا کر لے کیا ہم اپنی زبان سے جو باتیں کہتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا اب آپ نے کیا رشتہ سمجھے اس سنو آنے پر میں یا کے سکے کا ام مو سکے لگتا ام قیام و سکیلت لگتا اس کو پیغام آپ ہراسا سناری اللہ تم نے کیا سمجھا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن حج کے میدان یہ سارے روب نماز کی پابندی کرنے والے ان میں سے اکثر لوگوں کو ہاں، یہ اوزا منہ بتا کر کے حج کے میدان میں اور پکڑ کر کے پھر نار یو قیامہ قیامت قیامت دن کھسیٹ کر کے منہ کے بس جہنم میں جو ڈال دیا جائے گا آن فرم اللہ کی قسم ان میں سے اکثر لوگوں کا جرم زبان کا ہوگا یہی زبان سب کو جہنم میں لے جاتی ہوگی اس لیے اے معاد اگر حساب کا کلم کا اگر تم بات کرے تو اچھی باتیں کرنا اور اگر اچھی باتیں نہیں تو خاموش رکھنا کہ جو بھی تم زبان سے کہو گے اس پر تمہارا مواخلہ ہوگا اگر اچھی باتیں کیا نجات اگر سوال ملے گا اور اچھی زبان نہ استعمال کیا گاڑی گرو پر سنا نصیب میں جہنم ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب ہم نے جو بیمار کو شکایت فرما جو ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے العالمین جو واپس ہے جو مصیبت میں اور پریشانیوں میں ہر کسی کی مصیبت سے انہیں نجات دے دے العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے نائبین اور ان کے امان کو اللہ تعالیٰ ہر بڑا آپس سے محبوب رکھ لے اور انہیں ان کے نیکا کو قبول فرما ان کے حسنات کو بولے بس اور ہر غلطی سے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت شروع ان سے رہی کام لے جس میں رضا ہو اور ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو الہ العالمین جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے شیخ سلطان ہاں، کے کا رحم اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بڑا ہر آفت محفوظ رکھ لے ہر ہر مصیبت سے انہیں نجات دے دے الہ العالمین ہر آنے والی بڑا کو روک لے ان سے رہا لال وہ کام لے جس میں امت کی صلاح آپ کی رینا وطن کی کامیابی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی امت اور ملت اور وطن کا نقصان اور خطارا ہو اللہ مینار ول مسلمان عباد اللہ رحمۃ اللہ امردن وبل